اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچو کا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو یقیناً وہ ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے